حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہیں استحاضہ آتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب حیض کا خون آئے اور یہ سیاہ خون ہوتا ہے اور پہچانا جاتا ہے تو نماز سے رک جاؤ اور جب دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھتی رہو کیونکہ یہ ایک رق کا خون ہے محمد بن مسنہ نے فرمایا ابن ابی عادی نے یہ حدیث ہمیں اپنی کتاب سے بیان فرمائی جبکہ آئندہ حدیث ایک ہزار تین سو تریسر اپنے حافظے سے بیان فرمائی سنن نسائی حدیث نمبر تین سو باسٹھ